وسلم بزرگوں بھائیوں دوستو عزیزوں دنیا ایک آنی جانی ہے شمال لوگ آئے چلے گئے ہمارے آبا و اجداد آئے چلے گئے ہمارے بڑے آئے چلے گئے اور ایک وقت آئے گا کہ ہماری اولاد کہے گی کہ ہمارے باپ بھی آئے تھے چلے گئے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک مسافر خانہ بنایا اور مسافر خانے میں انسان ٹیمپرری رہتا ہے دائمن نہیں رہتا آپ جب کسی مسافر خانے میں قیام کرتے ہیں تو جب تک دو چار دن آپ کو قیام کرنا ہوتا ہے وہاں کی خوبصورتی وہاں کی رہنائیاں وہاں کی چیزوں کو دیکھ کر آپ اپنے سفر کو ملتوی نہیں کرتے بلکہ اپنے سفر کو جاری رکھتے ہیں کہ یہ تو سب یہی مسافر کھانے کی چیز ہے مجھے تو آگے لمبا سفر کرنا ہے یہی بات حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کندھا پکڑ کے فرمائی تھی دنیا کا الدنیا کا غریب او آبری سبیر عبداللہ تم دنیا میں ایسے رہنا جیسے ایک اجنبی رہتا ہے اجنبیوں کے ملنے والے کم ہوتے ہیں آپ کسی جگہ مہمان چلے گئے آپ کا میزبان ہی آپ کو پہچانتا ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں پہچانتا تو آپ کے ملنے والے جب کم ہیں تو اس صورت میں آپ کا وقت فارغ ہے آپ اپنے وقت کو اللہ کی یاد میں لگا سکتے ہیں حضرت اقدس ثانوی رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات میں ایک عجیب و غریب بات لکھی حضرت فرماتے ہیں کہ انسان کی زندگی کو برباد کرنے والے دو بہت غور سے سنیں ایک اس کا نفس ہے اور ایک اس کے تعلقات ہیں یہ دو انسان کو ہلاک کرتے ہیں نفس فرمایا لوگ شیطان کو ملامت کرتے ہیں مسلم ہیں اپنی جگہ لیکن شیطان جن کو اپنا ہتھیار بناتا ہے وہ نفس ہے اور نفس اندر ہے شیطان باہر ہے فرمایا کہ اس نفس سے اگر تم بچنا چاہتے ہو تو حضرت نے ایک مراقبہ بتایا کہ دن میں کوئی ایک وقت فارغ کرو اور اس فارغ وقت میں اپنے خیالات کو بالکل نکال کر دس منٹ کے لیے اپنے نفس کو خطاب کر کے یوں کہو اے میرے نفس اللہ نے مجھے جو عمر کا سرمایہ دے کر بھیجا ہے تو تو ایک تاجر ہے تو ایک بزنس مین ہے تو ایک سوداگر ہے اور تیری پونجی ہے سرمایہ ہے اور اس کے بدلے میں جنت کو خریدنا یہ تیرا نفع ہے اور جہنم کو خریدنا یہ تیرا نقصان ہے اب تو دیکھ لے کہ تیرے ہاتھ میں جو پونجی ہے دنیا کے اور پونجی اور سرمایہ کو آپ اسٹاک کر سکتے ہیں بینک میں جا کر رکھ دو لیکن عمر کی پونجی اور سرمایہ وہ ہے کہ جس کا کوئی اسٹاک نہیں کیا جا سکتا آپ نے کہیں نہیں دیکھا ہوگا کہ چلو آپ کے بینک کینیڈا کے اندر میں زندگی کے دس سال رکھ دوں میں برہاپے میں اس سے کام لوں گا یہ کبھی نہیں ہو سکتا فرمایا اپنے نفس کو یوں سمجھاؤ کہ یہ عمر تیری پونجی ہے اور یہ پونجی بہرحال جانے والی ہے اگر تو نے اس کے ذریعے سے جنت کو کما لیا تو کامیاب اور اگر تو نے اس کے ذریعے سے جنت کو نہیں کمایا تو تیری پونجی بیکار اور رائے گا اور ابس ہو جائے گی ایک تو اپنے نفس کو یہ سمجھائے دوسرا حضرت فرماتے اپنے نفس کو یوں سمجھائے کہ توبہ کی امید پر گناہ نہ کر جہاں تو یہ سوچ رہا ہے کہ اللہ رحمان ہے رحیم ہے کریم ہے سب کچھ ہے لیکن اگر تجھے توبہ کا موقع ہی نہ ملا تو کیا ہوگا اور اگلی بات جو حضرت نے فرمائی حضرت تو واقعتا مجدد ملت تھے حضرت نے ایک عجیب و غریب بات ارشاد فرمائی تھوڑی دیر کے لیے تو مان لے کہ چل اللہ نے تجھے معاف بھی کر دیا تیرے گناہوں پر تو سن لے اعمال صالحہ کرنے والے کو جو مقام ملنے والا ہے وہ تجھے تو نہیں ملے گا ٹھیک ہے تجھے معاف کر دیا اللہ نے تیرے گناہ کو معاف کر دیا اور اللہ نے کہہ دیا کہ جا میں نے تیرے گناہوں کو معاف کیا معاف کر دیا لیکن نیک نیکمال کرنے والے کو جنت کے جو مقامات ملیں گے وہ تجھے تو نہیں ملیں گے بہرحال تو نیچے رہے گا تو تیرا نیچے رہنا یہ ذریعہ افسوس ہوگا ان لوگوں کے امال صالحہ اور ان کے مقامات کو دیکھ کر تو کیوں خود تو اعمال صالحہ نہیں کرتا ہے تاکہ اللہ تجھے بھی وہ مقام عطا کر دے فرمائے یہ مراقبہ ہے اگر تم روزانہ اس کو کرتے رہو گے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ نفس سورے گا بنے گا جب نفس بنے گا تو اس پر بیٹھنے والا شیطان بھی دور ہوگا اور دوسرا تعلقات انسان کے تعلقات جتنے ہوتے ہیں اتنا ہی وہ اس میں مشغول رہتا ہے ایک گیا دوسرا آیا دوسرا گیا تیسرا آیا تیسرا گیا چوتھا آیا بہت تعلقات اور ان تعلقات کی بنیاد پر نہ قرآن پڑھنے کا وقت نہ تسبیحات پڑھنے کا وقت نہ اللہ کو یاد کرنے کا وقت اور پھر اسی کے ساتھ ایک بڑا نقصان یہ ہوگا کہ جب کثرت تعلقات ہوتے ہیں تو گیبتیں بھی اتنی ہی ہوتی ہیں برائیاں بھی اتنی ہی ہوتی ہیں لوگوں کے خلاف باتیں بھی اتنی ہی ہوتی ہیں فرما انسان کو ہلاک کرنے والے یہ دو شکلیں ہیں ایک اس کا نفس ہے اور اس کے تعلقات ہیں آگے حضرت نے بہت لمبی چوری تشریف فرمائی ہے میں یہیں تک کی بات کو عرض کرتا ہوں حضرت فرماتے ہیں دوستوں کی تین قسمیں ہیں اور پھر قسموں پر سے قسم قسموں پر سے قسم نکالتے چلے گئے اور حضرت نے ایک لمبی چوری تقریر فرما کر انسان کو اپنے نفس کو بنانے کی طرف اشارہ فرمایا میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ اس کائنات میں انسان ایک آنی جانی شخصیت ہے کن فی دنیا کا ان کا غریب عبداللہ ابن عمر کو فرمایا عبداللہ تم دنیا میں ایسے رہنا جیسے ایک اجنبی رہتا ہے اس کے بہت تعلقات نہیں ہوتے جب بہت تعلقات نہیں ہوتے ہیں تو وقت فارغ رہتا ہے اللہ کو یاد کرے گا او عابر سبیل یا ایک مسافر کی طرح رہنا اور مسافر سے تشبیح دے کر اشارہ فرمایا اس بات کی طرف کہ مسافر جب چلتا ہے تو کسی جگہ کو اپنا مسکن نہیں بنا لیتا بلکہ وہ آگے چلتا ہی رہتا ہے اسی طرح دنیا مسافر کھانا ہے تم اس کو اپنا مسکن نہ سمجھنا تمہیں آگے جنت میں جانا ہے تمہیں آخرت میں جانا ہے حضرت اقدسانوی اللہ علیہ کی ایک عجیب و غریب شرح مجھے یاد آئی ایک روایت کے تحت حضرت نے ارشاد فرمایا کہ حدیث میں جو یوں آیا الدنیا سجن المؤمن والجنت للکافر دنیا مسلمانوں کے لیے قید خانہ ہے اور اللہ کے باغی بندوں کے لیے کافروں کے لیے یہ جنت ہے تو مسلمانوں کے لیے قید خانے کا کیا مطلب ہے عام طور پر لوگ اس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے قید خانہ ہے اس کا مطلب یہاں تکلیف ہے جیسے قید خانے میں تکلیف ہے یہی شرح لوگ کر دیتے ہیں کہ وہاں تکلیف ہے اسی طرح دنیا میں بھی تکلیف ہے حضرت علی الرحمان نے جو اس کا مطلب بیان فرمایا اس کا میننگ جو بیان فرمایا حضرت نے فرمایا قید خانے میں کتنی ہی راحتیں کیوں نہ ہو بہت سارے وی آئی پی بھی تو جیل خانے میں جاتے ہیں نا تو ان کو ساری راحتیں دی جاتی ہے ان کے لیے پنکھا بھی ہوتا ہے ان کے لیے بستر بھی ہوتا ہے ان کے لیے اندر میں بھی سیکیورٹی گارڈ ہوتے ہیں فرمایا کہ کتنی ہی راحت کے اسباب جیل خانے میں کیوں نہ ہو لیکن اس کے باوجود سکون نہیں ہوتا اس کو نبی علیہ السلام یہ بتانا چاہتے ہیں مسلمانوں ساری دنیا کے اسباب تمہارے پاس ہوں گے لیکن اس کے باوجود دنیا تمہارے لیے قید کھانا ہے تمہیں سکون نہیں ملے گا سکون تو اللہ تمہیں جنت ہی میں دینے والا ہے روایت کا یہ مطلب ہے یہاں تمہارے پاس گاڑی بھی ہوگی بنگلہ بھی ہوگا تم نے مکان بھی یہاں خرید لیا ہوگا شاندار قسم کا مکان خریدا ہوگا سب کچھ ہوگا لیکن پھر بھی سکون نہیں ہوگا سکون تو اللہ جنت ہی میں دینے والا ہے یہ اس روایت کا مطلب ہے یہاں تو حالات ہی حالات چلتے رہیں گے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ مثال سے سمجھایا بخاری شریف میں وہ مثال ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت نے یوں چوکور بنایا چورس اور بیچ میں ایک لکیر کھینچی اور پھر بیچ والی لکیر کے دونوں طرف یوں لکیریں کھینچی اور پھر چورس کے اوپر ایک لکیر اللہ کے نبی اوپر لے گئے پیارے آقا کیسی مثال سے سمجھا رہے حضور کی مثالیں بڑی عجیب و غریب اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا کبھی کبھی مال شر کو لے کر آتا ہے صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ مال شر کو لے کر آتا ہے فرمایا ہاں فرمایا کیسے تو حضرت نے مثال دی کہ ایک جانور ہے بڑی ہریالی زمین ہے ہرا بھرا باغ ہے گھاس اگا ہوا ہے اور تم نے اس جانور کو چھوڑ دیا وہ کھا رہا ہے وہ کھا رہا ہے چر رہا ہے اس میں اور جب اس کا پیٹ بھر گیا تو پھر اس صورت میں اس نے چبانا شروع کیا جانور کھڑے ہو کر چباتے رہتے چبانا شروع کیا اور اس کے بعد اس نے پیشاب کیا پکھانا کیا اس کو ہضم ہو گیا پھر اس نے کھانا شروع کیا پھر دھوپ میں کھڑا رہا چباتا رہا پھر پیشاب پکھانا ہوا فرمائے یہ جانور تو کامیاب لیکن ایک وہ جانور ہے کہ جس نے ہریالی کو دیکھ کر ہرے بھرے باغ کو دیکھ کر کھاتا ہی رہا کھاتا ہی رہا نہ چبایا نہ دھوپ میں کھڑا رہا نہ پیشاب پکانا کیا فرمایا کوکھیں اس کی پھٹ جائے گی وہ مر جائے گا اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس مثال کو دیکھ کر کہ ایک وہ انسان ہے کہ جس نے کمایا اور کمانے کے بعد اس نے اللہ کے راستے میں خرچ بھی کیا اس آنے والی ساری دولت اس کے لیے خیر بن کر کے آئے گی اور جو کماتا رہا کماتا رہا اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا اس کی دولت اس کے لیے ہلاکت کا ذریعہ بنے گی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال سے سمجھایا ایک کتاب آئی ہے شیخ ابو الفتح ابو غدہ رحمت اللہ علیہ کی امثال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی مثالیں اور اس میں بہت کھول کھول کر ان روایات کو جمع کیا گیا ہے جس میں حضرت نے مثالوں کے ذریعے سے بات کو واضح فرمایا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مثالوں کے ذریعے سے سمجھایا کرتے تھے تاکہ امت کے دل و دماغ میں باتیں اتر جائیں امت کی گرہیں کھل جائیں اور امت ان باتوں کو سمجھنے والی بنے کبھی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے زمین کو کسی مثال سے سمجھایا آسمان کو کسی مثال سے سمجھایا دین کو کسی مثال سے سمجھایا دنیا کو کسی مثال سے سمجھایا علم کو کسی مثال سے سمجھایا آقا نے فرمایا علم حاصل کرنے والے تین طرح کے ہوں گے ایک وہ ہے کتاب العلم بخاری شریف کے روایت ایک وہ ہے کہ جس نے علم حاصل کیا اور پھر اپنے علم کے اندر سے مسائل کا استمباد کیا استمباد مسائل فرمایا یہ وہ فقہ ہے اس کی مثال آقا نے دی یہ وہ زمین ہے جو ہریالی ہے جس نے پانی کو لیا اور اس کے اندر سے گھاس نکلا امت کو فائدہ ایک دوسری زمین وہ ہے کہ جس نے پانی کو جمع کیا اگتا کچھ نہیں لیکن پانی جمع کیا تاکہ دوسرے لوگ اپنے کھیتوں کو پلائیں سیراب کریں تالاب ہے ندیاں ہیں پانی جمع کرتی ہے یہ مثال ان علماء کی ہے جنہوں نے علم کو جمع کر کے علم حدیث کو علم قرآن کو جمع کر کے امت کے دوسرے علماء کے حوالے کیا اور ایک وہ علم ہے ایک وہ زمین ہے جو نمکین ہے کھاریلی ہے جس کے اندر کچھ نہیں اگتا ببل کے درخت تک اس میں نہیں ہوتے ہیں یہ دنیا کے وہ انسان ہیں جن کی ذاتوں سے امت کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تین تین آدمیوں کو تین مثالوں کے ذریعے سے سمجھایا تو حضور کی مثالیں بڑی عجیب و غریب ہوا کرتی تھی آپ اپنی امت کو عجیب انداز میں سمجھایا کرتے تھے اسی لیے کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین وہ وہ صحابی وہ شخصیت ہیں صحابہ کہ اگر ان کی پچھلی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں دور جاہلیت کی معاف فرمائے جملہ جب جاہلیت کا آیا تو میں عرض کر دوں ہم دور جاہلیت کے تذکرے بہت کرتے ہیں ہر عالم بول رہا ہے دور جاہلیت ہر مبلغ اور دعوت میں چلنے والا تبلیغی جماعت میں چلنے والا بول رہا ہے دور جاہلیت ہر ایک دور جاہلیت کو بول رہا ہے اور دور جاہلیت کے تذکرے کر رہا ہے جبکہ اس وقت مسلمان خود دور جاہلیت میں جا چکا ہے دور جاہلیت میں جتنی خرابیاں تھیں وہ ساری خرابیاں اس وقت ہم میں موجود ہیں اگر دور جاہلیت میں لڑکیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا کیا اس وقت اس کے اور پیٹ میں ابھی تو بچی ہے اس کو گرانے کی کوششیں نہیں کی جا رہی اس کو مٹانے کی تدبیریں نہیں کی جا رہی ہے وَإِذَا سُئِلَتْ بِأَيِّ قُتِلَتْ پوچھا جائے گا اللہ کی طرف سے اس بچی کو جس کا اسکات کرایا گیا ہاں فکا نے بعض صورتوں میں اجازت دی ہے جبکہ عورت کی ذات متحمل نہیں کمزوری ہے ابھی سیزر ہوا ہے تو بعض صورتوں میں فقہ نے اور علماء نے اور علماء شریعت نے گنجائش دی ہے لیکن بلا وجہ صرف شان کے لیے اور اپنی خوبصورتی کے بقا کے لیے یا یہ ہے کہ ان کو کھلانے کا مسئلہ ہم کہاں سے لائیں گے اس بنیاد پر اسکات کرانا وعید المعودت سئلت بی ایدم بن قتلت اس بچی کو اللہ پوچھے گا تجھے کس جرم میں مارا گیا تھا دور جاہلیت کا مسئلہ تو خود ہم میں پایا جا رہا ہے اگر دور جاہلیت میں شراب عام تھی تو اس وقت شراب عام ہے اگر دور جاہلیت میں قتل کرنا عام تھا تو اس وقت قتل کرنا عام ہے اگر دور جاہلیت میں دشمنیوں کا عالم یہ تھا کہ ایک معمولی سی دشمنی پر برسوں لڑتے تھے کیا ہمارے وہاں یہ دشمنیاں نہیں ہو رہی ہے چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر ہم برسوں تک قطع تعلق کرتے ہیں اگر دور جاہلیت میں عورتوں کی میراث نہیں دی جاتی تھی تو کیا اس وقت عورتوں کو میراث سے محروم نہیں کیا جا رہا ہے ایک ایک مسئلے کا آپ کمپیئر کرتے ہوئے چلیں امت مسلمہ ہمیں دوسروں سے گلا نہیں ہے ہمیں دوسروں سے بحث نہیں ہے وہ تو ہے ہی اللہ کے باغی وہ تو ہے ہی اللہ کے نافربان امت مسلمہ جو اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر چلنے والی کہہ رہی ہے اس امت کا حال یہ ہے کہ یہ امت دوبارہ دور جاہلیت میں چلی جا رہی ہے اور پھر دماغ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم سے بڑھ کر متقی کوئی نہیں ہم سے بڑھ کر تقوی والا کوئی نہیں ہم سے بڑھ کر مہذب کوئی نہیں اس وقت بے حیائی کو فیشن سمجھا گیا اور یانیت اور ننگے پن کو تہذیب سمجھا گیا اور کھلے عام اس کو بیان کیا جا رہا ہے کھلے عام کہ یہ تہذیب ہے یہ کلچر ہے ہمارا یہ ہماری تہذیب ہے اللہ تعالی ہم تمام کو ان مسائل کے اندر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اس وقت امت مسلمہ کہاں سے کہاں چلی گئی ایک صاحب صاحب مجھے کہہ کہ بل ان بیانوں سے کچھ نہیں ہوتا میں نے کہا کچھ نہیں ہوتا لیکن قرآن ایک واقعے کا اشارہ ہمیں ضرور کر رہا ہے اور وہ واقعہ کیا ہے بنی اسرائیل میں جب سنیچر کے دن کا مسئلہ پیدا ہوا اور اللہ نے اس دن شکار کرنے سے تمام کاموں سے منع کیا پھر بھی ان لوگوں نے ہیلے اور بہانے کر کے شکار کیا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا کون و خاصین صبح کو ان کے دروازے تھوکے گئے نہیں کھولے توڑے گئے دیکھا کہ سب بندر بنے ہوئے ہیں ان لوگوں نے اندر جا کر نصیحت کرنا شروع کیا کہ ہم نے تمہیں منع نہیں کیا تھا ہم تمہیں منع کر رہے تھے نہ کرو اس کے خلاف تم نے اللہ کے حکم کی بے حرمتی کی جس کے وہ رو رہے تھے اس لیے کہ صورت بندر کی تھی دماغ تو وہی تھا انسان کا وہ رو رہے تھے تین دن وہ زندہ رہے وہ مر گئے وہاں پر اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ جو لوگ ان کو نصیحت کرتے تھے اور بچانے کی کوشش کرتے تھے اللہ نے ان کو بچا لیا عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن اس آیت کے ذیل میں ساتویں پارے میں فرماتے ہیں اللہ نے یقیناً ان لوگوں کو نجات دی جنہوں نے ان کو امر بالمعروف اور نہیں کر کیا تھا اور جنہوں نے ان کو تبلیغ کی تھی اللہ نے ان کی حفاظت فرما لی معلوم ہوتا ہے کوئی مانے یا نہ مانے کوئی عمل کرے یا نہ کرے لیکن ضرور امر بالمعروف کرنے والا اور نہیں یعنی منکر کرنے والا اللہ اس کی تو ضرور حفاظت کر لے گا یہ ایک عظیم فائدہ ہے کوئی مانے یا نہ مانے اس سے بحث نہیں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کام کو لے کر کھڑے ہوئے کتنوں نے نہیں مانا چچا نے خود انکار کر دیا ہدایت مقدر نہیں تھی تو چچا نے خود انکار کر دیا نہیں مانا چچا حالانکہ حضرت نے فرمایا تھا کہ چچا جان کلمہ پل لیجئے میں تمہاری گواہی دوں گا لیکن نہیں مانا انہوں نے بہرحال یہ دنیا جو ہے ایک ایک جو ہے ہے آنی جانی اللہ تعالیٰ نے اس اس اس کو بنایا ہی طرح ہے میں کسی انسان کو دوام نہیں کسی کو نہیں اگر دوام ملتا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتا اگر دوام ملتا تو فرون کو ملتا اگر دوا ملتا تو قارون کو ملتا اگر دوا ملتا تو شداد کو ملتا ایک بات یاد آ گئی شداد کے نام پر شداد یہ قارون ہی کا نام ہے شدن کا معنی ہوتا ہے سخت قارون کی طبیعت میں سختی بہت تھی اس لیے اسے شداد کہا گیا اور جنت اسی نے بنائی تھی اسی قارون نے جنت بنائی تھی مقاتل ابن سلیمان دوسری صدی کا بہت بڑا مفسر گزرا ہے انہی کے قول کو بعد والوں نے پھر لیا ہے اصل یہ قول مقاتل ابن سلیمان نے نقل کیا اور وہ نقل کر رہے ہیں مجاہد سے اور مجاہد نقل کر رہے ہیں عبداللہ ابن عباس سے رضی اللہ تعالیٰ سے قارون نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلاۃ وسلام سے بڑی تعریفیں سنی تھی جنت کی اور ابراہیم خلیل اللہ کے بیان کا عالم یہ تھا کہ جب حضرت کسی بات کو ثابت کرنے پر بیٹھتے تھے تو دلائل ایسے پیش کرتے تھے کہ سامنے والا اس کو ماننے کے لیے تیار ہو جاتا ان علماء سے آپ پوچھ لیں فلما جن قال هذا ربی فلم ربی او ایسے دلائل دیتے جا رہے ہیں آفتاب نکلا سن جب طلوع ہوا تو آپ نے کہا یہ میرا رب حالانکہ رب آپ نہیں مان رہے تھے لیکن قوم کو سمجھانا تھا یہ میرا رب کتنا بڑا ہے دنیا روشن کی ہے اس نے شام کو غروب ہو گیا حضرت ابراہیم نے فرمایا غروب ہونے والا میرا رب نہیں ہو سکتا یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ لیں اللہ نے جتنی نمازوں کو رکھا ایک ایک حکمت شاہ ولی اللہ صاحب کی میرے ذہن میں آئی اللہ نے جتنی نمازوں کو رکھا اس کو غروب آفتاب یا زوال آفتاب پر رکھا یا غروب چاند پر رکھا تمام نمازوں کو آپ دیکھ لیں ظہر کی نماز فرمایا آفتاب کے دھلنے کے بعد پڑھو عصر کی نماز فرمایا آفتاب کافی ڈھلنے لگے تب پڑھو مغرب کی نماز فرمایا بالکل غروب ہو جائے تب پڑھو اچھا ابھی اس کی کچھ نشانیاں باقی ہے جس کو احمر کہا جاتا ہے عشاء کی نماز فرمایا غروب احمر کے بعد پڑھو سرخی بھی غائب ہو جائے اس کے بعد پڑھو فجر کی نماز چاند غائب ستارے غائب سب کے غروب کے بعد پڑھو شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں دنیا کی قوم آفتاب کی پرستش کرتی ہے دنیا کی قوم چاند کی پرستش کرتی ہے اللہ نے زوال آفتاب پر عبادت کو رکھ کر دنیا کو یہ بتایا میرے ماننے والے آفتاب کو نہیں جھکتے آفتاب کے پیدا کرنے والے کو جھکتے یہ شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس میں حکمت لکھی بہرحال حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ والسلام نے غروب آفتاب پر فرمایا یہ میرا رب نہیں ہو سکتا اب فرمایا چاند میرا رب رب ستارے میرے وہ بھی غائب ہو گئے فرمایا ان میں سے کوئی رب نہیں ہو سکتا میرا رب وہ ہے جو نظر نہیں آتا ایسے دلائل پیش کرتے جا رہے ہیں اسی لیے تو ایک جگہ ابراہیم علیہ السلام نے سوال کر لیا ربی ارینی کیفا تو موتا اے اللہ تو مجھے یہ بتا کہ دوبارہ زندہ کیسے کرے گا اب مجھے اور آپ کو جب یقین ہے کہ اللہ دوبارہ زندہ کرنے والا ہے تو کیا ابراہیم خلیل اللہ کو یقین نہیں تھا پھر کیوں سوال کر رہے ہیں رب زندہ نے گا اللہ کو یہی سوال اولم تو ایمان نہیں لایا ابراہیم دوبارہ زندہ ہونے پر حضرت ابراہیم نے فرمایا بلا ولاکل کل بھی فرمایا میرے رب مجھے پکا یقین ہے کہ تو دوبارہ زندہ کرے گا لیکن جب میں آنکھوں سے دیکھ لوں تو اس صورت میں علم الیقین سے ہٹ کر آئین الیقین ہو جائے اب اس کے لیے آپ کو مفتی عثمان کے مدرسے میں پڑھنے آنا پڑے گا علم ال یقین آئین حق الیقین یہ سب پرندوں کے نام ہیں جو ہواؤں میں اڑتے ہیں علم ال یقین کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا آپ کو علم ہو پکا اس کو علم ال یقین اور اگر آنکھوں سے دیکھ لو تو آئین ال یقین اور اگر اپنی ذات پر تجربہ کر لو تو حق الیقین سنا ہے کہ زہر پینے سے انسان مرتا ہے یہ علم ہے اور اگر کسی کو پی کر ترپتے ہوئے دیکھا یا آئین الیقین آنکھوں سے دیکھ لیا اور ذرا آپ ہی نوش فرما لیں تو پتہ چل جائے گا حق الیقین تو علم الیقین عین الیقین حق الیقین ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ مجھے پکا یقین ہے کہ تو دوبارہ زندہ کرنے والا ہے لیکن میں ذرا اپنی نگاہوں سے دیکھنا چاہتا ہوں کیسے تو زندہ کرے گا کیوں پوچھ رہے ہیں فرمایا میری قوم کو سمجھانے میں اور دلائل آ جائے دلائل کی پختگی کے لیے میں چاہتا ہوں کہ میری نظروں کے سامنے تو اب اللہ نے فرمایا کہ اچھا تین چار پرندوں کو لے لو اور ان کو ذبح کرو اور ذبح کرنے کے بعد سب کے گوشت کو ملا لو اور ملانے کے بعد مختلف پہاڑوں پر اس کو ڈال دو اور پھر ان کا نام لے کر بلاؤ کہ اے مور تو آجا اور اے کوا تو آ جا یہی وہ پرندے تھے جن کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے لیے تھے فرمایا ہر ایک کا نام لے کر بلاؤ اب یہ گوشت مکس ہو چکا تمام کا تمام ہر جگہ الگ الگ رکھ دیا لیکن اللہ کی قدرت اسی میں سے گوشت کے ٹکڑے اٹھ رہے ہیں اور پرندہ جڑ رہا ہے اور بن رہا ہے اور ابراہیم کی طرف دوڑتا ہوا آ رہا ہے فرمایا دیکھ لیا ہم اسی طرح ایک قبر میں ہزاروں کو دفن کیا ہے ہر ایک کے جس کو الگ کر کے اسی طرح زندہ کریں گے اولم بلا میں بخاری شریف ایک واقعہ ہے بہت عجیب و غریب واقعہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی کی موت ہوئی تو اس نے موت سے پہلے اپنے بچوں کو وسیعت کی اور بخاری ہی میں ایک جگہ فرمایا وکان نباشن کفن چور تھا وہ کفن کی چوری کر کے بیچا کرتا تھا تو وہ جب مرنے لگا تو اپنے بیٹوں کو یوں کہا کہ دیکھو میں مر رہا ہوں ایک کام کرنا تو میرے مرنے کے بعد میری ناش کو جلا دینا اور انتظار کرنا ہوا کے چلنے کا اور جب ہوا چلے تو میری راک کا تھوڑا حصہ ہوا میں اڑا دینا اور تھوڑا حصہ پانی میں بہا دینا اس کی وسیعت کے مطابق بیتوں نے اسی طرح کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے اس کو زندہ کیا اور اس سے پوچھا کیوں تو یہ وسیعت کر کے آیا تھا تو اس نے یوں کہا کہ اللہ میں گنہ گار تھا مجھے یہ تھا کہ میری حضوری کا کیا مسئلہ ہوگا تیرے خوف کی وجہ سے مجھے دل لگ رہا تھا اس لیے میں نے یہ وسیعت کی تھی حدیث میں ہے اللہ کے نبی فرماتے اللہ نے اسے معاف کر دیا سارے مسئلے ہی اللہ کے تو بہانے پر ہیں سارے مسئلے ہی بہانے پر ہیں بشرتے کے انسان تھوڑا سا بہانا اسی لیے عجیب و غریب حکمت ہے کہ علیم بدات صدور تو پہلے ہی سے جانتا تھا کہ پانچ ہی نمازیں میں اس امت کو دینے والا ہوں اور میرا نبی واپس آئے گا اور وہ پانچ پانچ کم کرائے گا پھر کیوں پہلے پچاس دی جب وہ جانتا ہی تھا کہ پانچ ہی دینا ہے اس کو تو اور میرا نبی بار بار آ کر کم کرانے والا ہے پچاس دی کیوں اللہ پہلے ہی سے پانچ دے دیتا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فتح ابن تیمیہ میں کتاب کتاب السلاط میں ایک سوال کے جواب میں ذکر فرماتے ہیں بہت عجیب و غریب بات فرمائی فرمایا اللہ جل شانہ تو جانتا ہی تھا کہ پانچ نمازیں لیکن بندوں کو بہت ساری ان پانچ نمازوں کی اللہ ترغیب دینا چاہتا تھا اس لیے پہلے پچاس فرض کی اور پچاس فرض کر کے کم کرتے ہوئے پانچ پلے آیا تو یہ بندہ اللہ کا احسان مانے کہ اللہ پچاس نہ رہی پانچ ہے اب میں شوق سے ادا کروں گا فرمایا اس کو شوق دلانے کے لیے اللہ نے اس طریق کو اختیار کیا تاکہ یہ شوق سے اللہ کی طرف دوڑے کہ وہ پچاس تھی اب وہ تو نہ رہی چلو پانچ ہی ہے شرط یہ ہے کہ شوق بھی ہو پانچ کا اللہ کی حکمت بری عجیب و غریب اللہ نے اس کو معاف کر دیا اب یہاں شراہ جو بحث پر بات ہے اس حدیث پر کہ وہ تو آخرت کا منکر تھا تبھی تو جلانے کا حکم دیا اور راگ کو اڑانے کا حکم دیا اس کی بخشش کیسے ہو سکتی ہے آخرت کا منکر ہے اور منکر آخرت کی بخشش نہیں ہو سکتی کسی نے کیا جواب دیا کسی نے ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ جواب دیتے ہیں فرمایا وہ جاہل التقدیر تھا جاہد التقدیر نہیں تھا تقدیر کا منکر نہیں تھا تقدیر سے ناواقف تھا اور ہمارے حضرت نے جواب دیا فرمایا اللہ نے مغفرت کر دی تو تمہارے پیٹ میں کیا درد ہو رہا ہے تمہیں کیوں پریشانی ہو رہی ہے بس اللہ نے معاف کر دیا اسے اس میں کوئی مسئلہ تھا اور وہ کیا مسئلہ تھا اس نے جب یوں کہا کہ اللہ تیرے خوف کی وجہ سے میں نے یہ قدم اٹھایا ہے اللہ کو یہی جملہ پسند آ گیا اور اسی پر مغفرت فرما دی تو اللہ کا خوف بہت بڑی چیز ہے اللہ کا در بہت بڑی چیز ہے بہرحال یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہی ایسی ہے جس میں قوام نہیں دوام نہیں استقامت اور ہمیشگی نہیں تو ابراہیم خلیل اللہ کا بیان جو ہوتا تھا نا ایسا مضبوط کہ وہ جب کسی چیز کو ثابت کرنے پر آتے تھے تو صاف طور پر ایسا ہوتا تھا کہ دل میں اتر جاوے اب یہ ان علماء سے آپ تفسیر جان لینا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلاۃ وسلام کی ہمارے قریب زمانے میں اسی طرح کی ایک شخصیت گزری ہے مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ جن کو ہم حضرت جی فرماتے ہیں مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ حضرت مولانا یوسف صاحب بنوری رحمت اللہ علیہ نے ایک جگہ پر لکھا ہے ان یوسف کاندلوی محدث مبلغ عظیم ثبت فی المسئلہ فصبت هذه المساله كالجبل على الارض فرمایا یوسف کاندلوی علیہ الرحمہ ایک محدث ہے ایک فقی ہے ایک مبلغ عظیم ہے ہم نے صرف یہی دیکھا کہ حضرت اللہ علیہ بس جماعت کے امیر صاحب تھے نہیں فقہ بہت زبردست اور یاد رکھو فقہ کے بغیر عبادتیں ناقص رہتی ہیں بہت خوب سن لو اس بات کو اگر علماء سے آپ لوگوں نے منہ مور کر علماء سے اپنے آپ کو ہٹا کر اپنے منمانی طور پر دعوت و تبلیغ کے کام کو شروع کیا ہے تو ابھی ابھی مولانا سعد صاحب کا بیان آیا ہے میں اس کا ایک پیراگراف نقل کروں مولانا نے اپنے بیان میں فرمایا مولانا سعد صاحب دامت برکاتم نے اے لوگو علماء کی رہنمائی میں کام کرو ورنہ ٹی وی اور انٹرنیٹ سے جو باطل علوم پھیر رہے ہیں وہ تمہارے تبلیغ کی شکل میں تمہیں کفر میں لے جائیں گے اگر تم نے اہل علم کے مشورے سے کام نہیں کیا اس لیے کہ اس وقت باطل طاقتیں ایک حق کا لبادہ پہن کر سامنے آ رہی ہے لباس حق کا پہنا ہوا ہے لیکن اندر میں بہت کچھ اقبال تبھی تو دھوکا کھا گیا تھا آکسفورڈ یونیورسٹی سے علامہ اقبال جب پڑھ کے آئے تو پہنچ گئے قادیانی لوگ اور یوں کہا کہ ہم موردن طریق پر اسلام کو پیش کرنا چاہتے ہیں ہم منکر نبوت نہیں ہیں ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قائل ہیں البتہ ہم جدید طریق پر مردن طریق پر اسلام کو پیش کرنا چاہتے ہیں اقبال چونکہ یونیورسٹی کا آدمی تھا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک لائر تھے اور ایک بیرسٹر بن کر کے آئے تھے ان کا ذہن بھی اس بات کو قبول کر لیا اور وہ اس کے قائل ہو گئے لیکن چونکہ شاہ صاحب سے بڑے تعلقات تھے انور شاہ صاحب سے شاہ صاحب کے پاس انہوں نے جا کر کے یہ بات رکھی تو شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا دھوکا ہے دھوکہ اور تیرا ذہن نہ مانے تو وہاں جا کر کے ہم براہ راست اس سے بات کریں گے تاریخ طے ہو گئی کہ ایک دن ہم کو چلنا ہے وہاں اقبال اپنے گھر سے نکلے شاہ صاحب دیوبند سے نکلے لیکن نکلنے سے ایک دن قبل شاہ صاحب نے ایک چھوٹی سی پرچی لکھ کر اقبال کو پہنچائی جس میں لکھا تھا ختم نبوت کا اعتراف کرتے ہوئے چلنا اس لیے کہ راستے میں موت آ گئی تو ہمیشہ جہنم کا مستحق ہو جائے گا یہ یہ جملہ لکھا تھا جب اقبال نے یہ پڑھا تو چکرا گئے اقبال کیا لکھا ہے اس میں شاہ صاحب سے ملاقات ہوئی فرمایا حضرت میری سمجھ میں نہیں آیا اس میں فرمایا کہ تیرے دل میں اس کی بات آ چکی ہے تو مسئلہ ختم نبوت سے تو ہٹ چکا ہے اگر ختم نبوت کا تیرا عقیدہ نہ رہا اور راستے میں کوئی حادثہ پیش آ گیا تو تو انکار ختم نبوت کی بنیاد پر ہمیشہ جہنم کا مستحق ہو جائے گا یہ میں نے لکھا ہے اس کے اندر اقبال نے فرمایا بس ہو گیا حضرت کہیں نہیں جانا ہے واپس چلو میں اعتراف کر رہا ہوں تو اس وقت جو قوتیں اور طاقتیں جو کام کر رہی ہے اگر آپ نے اہل علم کی رہنمائی میں ایک عجیب واقعہ ہے بخاری شریف میں لمبا چوڑا واقعہ ہے میں اس کو صرف اشارہ کر دوں وہ بنی اسرائیل میں جریز نامی جو آدمی تھا نماز پڑھ رہا تھا اور ماں نے بلایا تو وہ نماز میں سوچنے لگے امی وسلاتی امی وسلاتی میری ماں اور میری نماز یعنی میں نماز پڑھ رہا ہوں اور میری ماں بلا رہی میں کیا کروں اب بہرحال نماز پوری کر کے اب ماں کی خدمت میں گئے تو ماں نے کہا بیٹے جب ضرورت تھی تب تو آیا نہیں میں بلا رہی تھی تب تو تو آیا نہیں فرمایا میامیس کا منہ جب تک تو نہ دیکھے وہاں تک تیری موت نہ آئے میامیز بدکار فائشہ عورت رندی عورت غلط کام کرنے والی جب تک تو اس کا منہ نہ دیکھے وہاں تک تیری موت نہ آئے ماں کی ایک مرتبہ جریز اپنے عبادت خانے میں عبادت کر رہے تھے اور ایک عورت دروازے پر آ کر باسم بچہ لے کر بیٹھ گئے سارے لوگ گزر رہے پوچھ رہے یہاں کیوں بیٹھی کہا بڑا اللہ والا بنا ہوا ہے اندر میں صوفی صوفی یہ اسی کے زنا سے پیدا ہوا ہے بچہ اب جو جریس کو لوگوں نے مارا عبادت خانہ گرا دیا پریشان پریشان جب ساری بات ہو گئی تو جریز نے کہا اللہ میرے ماں کی بد دعا پوری ہو گئی ہاں بہت میرے جوانوں اپنے ماں باپ کو نہ رلانا اپنے ماں باپ کو نہ رلانا اور اگر ناراض ہیں تو ابھی جا کر معافی مانگنا اور انتقال ہو چکا ہے تو ان کی قبروں پر جا کر دعائیں کرنا بڑا خطرناک مسئلہ ہے ماں باپ کا بہت خطرناک علامہ انور شاہ صاحب نے فیض الباری میں ایک جگہ میں لکھا ہے شرح بخاری میں حضرت کے درس میں یہ بات لکھی ہے حضرت نے فرمایا کہ ماں باپ کے ستانے والے کو قبر سے عذاب شروع ہوتا ہے اور اس عذاب کو اللہ دنیا میں ظاہر نہیں کرتا شاہ صاحب سے سوال کیا گیا ہے کسی شاگرد کا سوال ہے ایسا کیوں شاہ صاحب نے فرمایا اگر دنیا میں ماں باپ کے سامنے عذاب دے اللہ تو رحم دل ماں باپ اس کو معاف کر دیں گے اللہ کو بھی معاف کرنا پڑے گا اللہ چاہتا ہے کہ ماں باپ کے ستانے والے کو معاف نہ کیا جائے اس لیے قبر میں عذاب دیتا ہے بہت سخت مسئلہ ہے اسی لیے اللہ نے اپنے بات والدین کو بیان کیا تعبد تو والدین کی آہیں نہ لو ان کو نہ ستاؤ ان سے معافی مانگو ان کی خدمت کرو جریز نے کہا اللہ جو مسئلہ ہونا تھا وہ تو ہو گیا لیکن اب حقیقت تو تو کھول کیا ہے کیا میں نے تو یہ کیا نہیں ہے تو اسی بچے سے جو معصوم بچہ ہے گود میں چھوٹا سا وہ بولا جریز نے جب اس بچے سے یوں کہا یا بابوس بابوس کا لفظ ہے حدیث میں غالباً ہمارے وہاں بابو کا لفظ اسی سے آیا یہ جو لار پیار میں بابو بولتے ہیں نا یہ وہیں سے نکلا ہے یا بابوس بچے پیارے منع بول تو تیرا باپ کون ہے تو معصوم چھوٹا سا بچہ اس نے کہا میرا میرا باپ جنگل میں چرانے والا چرواہا ہے تم نہیں بات کھل کر آ گئی سامنے آ گیا مسئلہ وہاں علامہ آئینی نے یہ روایت تو بخاری کی ہے علامہ آئینی نے ایک بات نقل فرمائی آگے حدیث کا ایک ٹکڑا آگے فرمایا جو بخاری میں نہیں ہے فرمایا لوکان جریزن فقی لاجاب اگر جریز میں فقات ہوتی سمجھداری ہوتی علم ہوتا تو وہ ضرور ادھر ماں کے بلانے پر جواب دے دیتے نماز توڑ دیتے اور ماں کا جواب دیتے تھے نماز بعد میں پل لیتے لیکن ماں کا جواب دے دیتے لیکن وہ فقی نہیں تھے صرف صوفی تھے اس لیے مسئلہ ان کو معلوم نہیں تھا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ حالات آ گئے اسی لیے میرے آقا نے فرمایا فقیوں واحد اشد من الف عابد ایک فقی ہزار عبادت گزاروں سے بہتر ہے اور ہزاروں عبادت گزار کے مقابلے میں شیطان پر ایک فقی بھاری ہے ایک ہزار عبادت گزار رات بھر تحجد میں گزارے اور ایک فقیر امت کے مسائل کو حل کرنے میں رات گزارتا ہے اس کی رات ان ہزار عابدوں سے افضل ہیں اس لیے کہ ان کی تحجد ان کو کام آئے گی اور اس فقی کی فقاحت اور سمجھداری امت کو کام آئے گی اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقی واحد یہاں اگر جریز فقی ہوتا تو نماز توڑ دیتا اور فوراً جواب دے دیتا تو یہ مسئلہ پیش نہ آتا بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ قارون جو ہے نا تو حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ صرف مبلغ نہیں تھے جماعتیں نہیں روانہ کرتے تھے اور بھی بہت کام کرتے تھے محدث بھی تھے فقی بھی تھے بہت بڑے دائی اعظم بھی تھے سب کچھ تھے فرمایا صاحب بنوری رحمت اللہ علیہ نے کہ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کسی چیز کو ثابت کرنے پر آتے تھے تو ایسے ثابت فرماتے تھے جیسے پہاڑ کو زمین پر مار دیا جاتا ہے ثابت کر دیا جاتا ہے ایسے ثابت فرماتے تھے حضرت کے توحید کے بیانات سنو ایسے توحید کے بیانات ہیں جنت کو جب ثابت کرنے پر حضرت آئے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جنت سامنے ہے تو ابراہیم خلیل اللہ کی زبان سے جنت کا تذکرہ سنتے سنتے قارون نے سمجھا کہ اچھا تیرے رب کی جنت ایسی ہے جو تو تو کہہ رہا ہے میں بھی ایسی جنت تو بناؤں گا اب اس نے جنت بنانی شروع کی فی قول اٹھائیس سال اور فی قول بتیس سال میں جنت تیار ہوئی ایک لمبی مدت میں اور اس کے بعد جب یہ جنت دیکھنے جا رہا ہے اس کا افتتاح رکھا ہے اس کا ادگاتن رکھا ہے اور ساری اپنی قوم کو دعوت دی ہے اس میں وہ سارے نقشے کھینچے ہیں جو ابراہیم سے سنے تھے اصل جنت کے باب میں کہ نہر جاری ہے اور فلاں کی نہر اور فلاں کی نہر سب اس نے بنایا اور یہ جا رہا ہے اور اللہ کا حکم ہو رہا ہے کہ اسی عالم میں اس کی روح کو کھینچ لو اسی لیے اسرائیل علیہ السلام سے جب یہ پوچھا گیا کہ تمہیں کسی کی روح قبض کرتے ہوئے رحم آیا تیرا حکم ہے کیا رحم حافظ نے یہ روایت نقل کی ہے فرمایا رحم آیا فرمایا تیرا حکم ہے کیا رحم فرمایا تو بھی تو مخلوق ہے تو مخلوق کو مخلوق پر رحم تو آتا ہی ہے سو میں ایک پر تو آیا ہوگا تجھے فرمایا دو پر آیا ایک تو جب تو نے سمندر میں کشتی الٹ دی اللہ کو کہہ رہے ہیں اور سب مر گئے اور ایک معصوم بچہ تھا اس کی ماں بھی ڈوب کر مر گئی اور تیرا حکم ہوا کہ اس بچے کو بچا لو اور الٹی کشتی پر اس بچے کو ڈال دیا گیا تو اس وقت مجھے رحم آیا کہ اللہ یہ معصوم بچہ یا تو اس کو اس کی ماں کے ساتھ مار دیتا یا اس کی ماں کو بچا لیتا اس کا کیا ہوگا معصوم کا اور فرما ایک جب رحم آیا جبکہ یہ کارون اور شداد اپنی جنت کو دیکھنے کے لیے جا رہا تھا اور تیرا حکم ہوا کہ اندر جانے سے پہلے قبض کر لے مجھے اس وقت رحم آیا کہ اللہ ذرا دیکھ تو لینے لینے دیتا دیتا برسوں کی کی اس تمنا تھی ذرا ایک نظر تو کر اللہ نے فرمایا سنو وہ جو بچہ جس کو میں نے بچایا اور کنارے پر میں اس کو لے آیا اور ایک ہرنی کو مسلط کیا اور وہ ہرنی روزانہ اس کو دودھ پلاتی تھی اور میں نے اس بچے کو اسی طرح برا کیا وہی میرا باغی بنا نافرمان بنا میں نے اس کو بادشاہ بنایا یہی وہ قارون ہے جس نے ربوبیت کا دعویٰ کیا تو دنیا کے مسائل تو میرے بھائیوں آنی جانی ہے ہر ایک کو جانا ہے اس صورت میں جو اللہ نے نقشہ کھینچا ہے وہ یہی ہے اللہ کو متقاف اور حتیٰ ضرور تمہیں تمہاری کثرت مال کی لالچ نے اور کثرت اولاد کی لالچ نے تمہیں ہلاک کر دیا ایک نہیں دو دکان دو نہیں تین دکان میں انڈیا میں یہ کھیت بیچ کر یا انویسٹ کروں اور یہ کھیت بیچ کر یا انویسٹ کروں او ہو ایک طوفان چلا ہے ایک طوفان برپا ہے التقاصر حتى زرتم المقابر یہاں تک کہ تم نے تمہاری شام ہو گئی دوڑتے دوڑتے دوڑتے دوڑتے اور تم نے قبرستان کی زیارت کر لی یعنی قبرستان میں پہنچ گئے کل ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے بڑے پیار سے اللہ کہہ رہا ہے ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے سو فتح ان قریب تم لوگ جان لو گے کہ تمہاری یہ جو دنیا کی دور تھی اس کی حقیقت کیا ہے سو فتح کا شفل ہو بارو افرثل کا مارو جب قبر کی مٹی اڑے گی تو پتہ چلے گا کہ ہم گھوڑے پر سوار تھے یا گدے پر سوار تھے کلّا کلا سوفتا پھر اللہ کہتا ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے ان قریب تم لوگ جان لو گے لو علم الیقین ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے اگر تمہارے پاس موت کا یقین ہوتا یقین بمانا موت اگر تمہیں موت کا یقین ہوتا تو ہرگز تم ایسا نہ کرتے لیکن بولتے بولتے بولنے والے ہی کو موت پر یقین نہیں رہا افسوس یہ ہے کہ ہمیں رات دن دفن کرتے ہیں پھر بھی موت پر ہمیں یقین نہیں لطرون رب ان قریب تم لوگ جہنم کو دیکھ لو گے اور وہ بھیانک جہنم اب اس کا وقت نہیں ہے وہ بھیانک جہنم جس کا نقشہ قرآن نے کھینچا ہے کیسے لائی جائے گی جہنم کو کیسے وہ چلا رہی ہوگی اور اس کی آگ چلا رہی ہوگی اور اس کے اندر سے آوازیں نکل رہی ہوگی تو لترون الجحیم آگے کیا ہے مول صاحب ثم لترون عین الیقین اپنی نگاہوں سے دیکھ لوگے حقیقی آنکھوں سے دیکھ لوگے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم یہ آخری آیت پر دو باتیں سن لے اللہ کہہ رہا ہے پھر ہم ضرور تم سے سوال کریں گے قیامت کے دن جو نعمتیں ہم نے تم نے تم کو دنیا میں دے رکھی تھی ہمارے دسترخانوں پر دیکھو تو کیسے اسراف ہو رہا ہے ہمارے پیسوں میں دیکھو موبائل پر اسراف ہو رہا ہے موبائل پر کیسے اسراف ہو رہا ہے ہماری اولاد کیسے موبائل پر اسراف کر رہی ہے یہ موبائل نہیں مہینہ استعمال کیا دوسرا لاؤ تیسرا لاؤ کپڑوں پر اسراف جوتوں پر اسراف نہ معلوم کتنی چیزوں پر اسراف ہو رہا ہے یہاں تو میرے نبی کا حال یہ ہے کہ تین دن کے بعد پانی ملا ہے ابو الحیثم رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ حضرت کے گھر میں پانی کا نظام نہیں کھانے کا نظام نہیں میرے باغ میں آئے میری سعادت ہو گئی میں نے حضرت کے سامنے مختلف قسم کی کھجوروں کو لا کر رکھ دیا کہ حضرت جو آپ اس میں سے اچھی لگے وہ کھائی اور پھر پانی پیا اور اس کے بعد ارشاد فرمایا ابو بکر بھی ساتھ ساتھ تھے تھے عمر بھی فرمایا ابو بکر عمر سنو یہ جو اللہ نے ہمیں پانی پلایا ہے اللہ اس سے متعلق بھی قیامت میں سوال کرے گا ابو الحسم ایک دم چوکنا ہو گئے یا رسول اللہ اتنے پیاس کے بعد ضرورت کے بعد ملے تو بھی سوال فرمایا ہاں تو بھی اللہ سوال کرے گا ثم ہمارے دسترخانوں پر کیسے نعمتیں ضائع ہوتی ہے ہمیں نیچے پری ہوئی چیز کو اٹھانے کی توفیق نہیں ہوتی ہم اپنی توہین سمجھتے ہیں کسرا کے دربار میں حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ بادشاہ وقت سامنے ہے کھانا تناول فرما رہے ربی ابن حراس رضی اللہ تعالیٰ اور دوسرے صحابہ ساتھ تھے حضرت حضیفہ بڑے صحابی ہیں گفتگو کے لیے پہنچے بادشاہ اور وزرا بیٹھے ہوئے اور کھانے بیٹھے اور لکما گر گیا تو پڑوس میں کسی ساتھی نے کہا حضرت بادشاہ وقت سامنے ہے یہ لوگ ہمیں زلیل سمجھیں گے آپ نیچے کا اٹھا کر کے نہ کھائیں حضرت نے فرمایا کو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بے وقوفوں کی وجہ سے میں میرے نبی کی سنت چھوڑ دوں گا کیا ان کی وجہ سے میں اپنے نبی کی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ جب مدینے گئے صلح حدیبیہ کے موقع پر صلح کرنے کے لیے حضرت عثمان کو بھیجے تھے کہ جاؤ مدینہ والوں سے بات کر کے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لنگی اور آپ کا پجامہ نصف سات تک تھا آدھی پندلی تک گتنوں سے اوپر تو حضرت عثمان کے بھائی نے جو آپ کے چچازاد بھائی تھے عبداللہ بن نعمان انہوں نے یوں کہا کہ بھائی آپ جا رہے ہیں مکہ والے تخنوں سے نیچے پہنتے ہیں بلکہ جتنا نیچا کپڑا مکہ والے اس پر فخر کرتے تھے تو تم بھی نیچا پہن کر جاؤ ورنہ تمہاری مذاق اڑائیں گے اور تمہیں ذلت کی نگاہ سے دیکھیں گے حضرت عثمان نے جواب دیا فرمایا العزت فی اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزت تو نبی کی اطاعت میں ہے ان کی اطاعت میں نہیں ہے ان کی فرما برداری میں نہیں ہے آج ہمیں ایئرپورٹ پر نماز پڑھتے ہوئے حیا آتی ہے کوئی کیا کہے گا نماز چھوڑ دیتے ہیں آج ہمیں وضو کرتے ہوئے حیا آتی ہے کوئی کیا کہے گا ہم لوگوں کی وجہ سے نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں فرمایا میں ان کی وجہ سے میرے نبی کی سنت کو چھوڑ دو میں اپنا پجامہ اپنے لنگی اسی طرح رکھوں گا یہ تو ایک دو واقعات ہے ورنہ صحابہ کی زندگی میں بے شمار واقعات ہیں تو ہمارے وہاں نعمتوں کی ناقدری کتنی ہوتی ہے کیسے پیسہ ضائع ہو رہا ہے کھانا ضائع ہو رہا ہے برباد ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے یاد رکھو بیانات تو ہوتے رہتے ہیں بولنے والے بولتے رہتے ہیں آنے والے آتے رہتے ہیں ہم ہمیں بولنے سے لذت آ رہی ہے آپ کو سننے سے لذت آ رہی ہے آج کل یہی ماحول ہو گیا ہے میں صحیح کہتا ہوں آپ کو بولنے والے کو بولنے بہت میں تو لچھے دار تقریر کر رہا ہوں بولنے والے کو بولنے سے لذت آ رہی ہے اور سننے والے کو سننے پر لذت آ رہے واہ واہ ہوں مول صاحب آج بھارے بات کہی بس بھارے بات کہی میں سب آ گیا آپ کو سننے سے لذت مجھ کو بولنے پر لذت اور زندگی ہماری نبی سے دور ہمیں یہ فکر ہی نہیں ہے کہ یہ آنکھیں بند ہوگی اور اللہ کے سامنے حضوری ہوگی اللہ ہمیں اس صورت میں جو باتیں کہی گئی اللہ ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اپنی آخرت کی عاقبت کی فکر کرو اپنے آپ کو بربادی کی طرف نہ لے جاؤ اللہ کی غلامی کی طرف لے چلو اور اللہ کی بندگی کی طرف لے چلو اسی میں رب راضی ہوتا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے درو شریف پر لیجیے اللہ صلی اللہ الحمد لله رب العالمين ولا عقبه للمتقين والصلاه والسلام على سيدنا النبي اي وعلى آله وصحبه صاحب اجمعین اللہ دکری وشكرك وحسن عبادتك اللہ معاف فرما اللہ قصوروں سے درگزر فرما سچی توبہ کی توفیق عطا فرما تیری نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما اللہ سب سے بڑی نعمت تو ایمان ہے ہمیں ایمان کی قدردانی کی توفیق عطا فرما ایمان کی عظمت اسلام کی عظمت نصیب فرما اللہ اس مجمع کی جائز تمناؤں کو پوری فرما سب کی حاجتوں کو پورا فرما الہ العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما مرحومین کی مغفرت فرما قرض والوں کے قرض کی ادائیگی کی صورت پیدا فرما بے نکاحوں کے نکاح کا انتظام فرما نکاح والوں کو اولاد صالح عطا فرما بیا بیوی میں آپس میں اللہ تعلقات میں کمی ہے معاملات کو خوشگوار فرما آپسی نفرتوں کو دور فرما اللہ اولادوں کو اپنے والدین کی اطاعت فرما برداری کی توفیق عطا فرما والدین کو اپنی اولاد کی اللہ اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما اور ان کی تربیت کی توفیق عطا فرما الہ العالمین جب تک جلائیں آبر عزت ایمان کے ساتھ جلانا اور جب اٹھائیں تو اپنے اپنے وقت پر ایمان پر خاتمہ فرمانا ماباد الموت کی ساری زندگی قبر حشر کی ساری زندگی اللہ آسان فرما دینا سوائے تیری رحمت کے ہمیں کوئی سہارا نظر نہیں آتا ہے آپ اپنے سہارے کی چادر میں کر جنت الفردوس میں ہم سب کو نبی کی رفاقت میں جگہ عطا فرما دینا اللہ ہم تمام کی دلی مرادوں کو جائز تمناؤں کو حاجتوں کو پورا فرما ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اس مجلس کے مخلصین کے آمینوں کے ساتھ قبول فرما آمین یا رب العالمین اللہ نبی برحمتک گیا